وکی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فحل میں مذکر پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ فحل میں مدکر یعنی دال محملہ سے پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چوہتر